انگور انگور اگر ہم بازار سے لا کے کھائیں خرید کر کھائیں تو یہ حلال ہو گیا اگر اس کو سکھا کر اس کا شراب کوئی پیے تو یہ حرام ہو جاتا ہے اسی طرح آپ ٹی وی کے بارے میں کیا رائے ٹی وی ٹی وی بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں آپ شکریہ رحمان روز بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی چیز جس کام کے لیے استعمال کی جائے اسی پر حکم ہوگا ٹی وی اکثر یہ تو پتا ہے آپ کو کہ فوٹو بازی ہوتی ہے نامحرم اور دیوتا عورتیں آتی ہیں اس سے اس کو گھر میں رکھنا ہی ناجائز ہے یہ ہمارے لوگوں کے بہانے ہیں کہ جو جی اس میں نیکی کا کام بھی ہوتا ہے کتنے فیصد ہوتا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں اور ساری دنیا بھی جانتی ہے کہ اس پر کتنے فیصد نیکی کی باتیں ہوتی ہیں اور کتنے فیصد لوگ اس کو سنتے ہیں جبکہ قرآن ہمارے گھروں میں ہے اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں لیکن جو کچھ ٹی وی پر آج کل ہو رہا ہے اللہ پناہ دے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب کے تو یہ گھر میں ایک بے حیائی رکھنے کے مترادف ہے یہ صرف ہم اپنے دل کو سمجھانے کے لیے پہ ہیں کہ جی اگر اچھا کام لیں تو اچھا ہوتا ہے برا تو برا اچھا کتنے فیصد لے رہے ہیں اور کتنے فیصد ایسے انسان ہیں جو صرف ٹی وی کو دیکھ کے مسلمان ہو گئے ہیں اور ٹی وی کو دیکھ کے جنہوں نے نمازیں شروع کر لی ہیں اور بے حیائی چھوڑ دی ہے اگر کوئی ایسے ہیں تو پھر ان کو تو رکھنا جائز ہے اور اگر ایسے ہیں کہ نماز کو بھی چھوڑ دیتے ہیں ٹی وی کے بدلے اور نیکی کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ ٹی وی کا ڈرامہ لگا ہوا ہے یا فلم لگی ہے یا میچ لگا ہوا ہے اور آدمی جو ہے نیکی کی محفل چھوڑ دیتا ہے اور نماز کو دیتا ہے والدین آوازیں دے رہے ہیں ادھر بچہ کہہ رہا ہے کہ ابھی میں والدہ آپ کی دعا کے لیے جاؤں گا تھوڑی دیر میں یہ ڈرامہ دیکھ لوں یہ چیز کر لوں اس کے بعد میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا تو یہ ساری چیزیں میرے بھائی آپ کے سامنے ہیں ہمارے سامنے ہیں تو حکم تو وہی ہے ال کہتے ہیں الکلیل و کل مدھوم وال حکم کلیل کام نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے اس پر حکم نہیں ہوتا اور اکثر پر کل کا حکم ہوتا ہے کیونکہ ٹی وی پر اکثریت سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ یعنی صرف بے حیائی ہو رہی ہے بدتمیزی ہو رہی ہے اور مسلموں کو گمراہ کرنے کے نئے نئے طریقے ایجاد کیے جا رہے ہیں اس لیے اگر کوئی سو میں سے ایک دو آدمی اس سے نیکی اخذ کرتا ہے تو اس کے لیے تو وہ گھر میں رکھنا کیوں ہوگا لیکن ہم نے بڑے بڑے پارسا لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جب وہ گھر سے نکلتے ہیں تو بچے جو ہیں پھر وہ کچھ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں اور جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے کوئی دوست ہیں بھی جہاد